الصلاة والسلام عليك يا شفيع المنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرزند جلیل رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن صاحب ابلا قیامت برکات تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ یہاں جمعہ کی ادائیگی فرمائیں گے اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ حضرت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا اور ہمیں یہاں اپنی زیارت اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا ہے میں خود اپنی جانب سے اور اپنی مسجد و دارالعلوم کے منتظمین کی جانب سے ان کا بے حد مشکور و ممنون ہوں اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے اور یہ لمحات ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں اور انتہائی ہمارے لیے جو ہیں یہ مسرت کے باعث ہیں کہ آپ <clears throat> مدینہ منورہ کے مکین اور یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں اس موقع پر تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہاں جو ہے اپنی زیارت سے مشرف ہونے کا وقت مرحمت فرمایا ہے ہم تمام اہل سنت حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آج یہ آخری جمعہ ہے جمعت الوداع کا یہ مطلب ہے کہ رمضان مبارک اس سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے رمضان مبارک کا شرف و مج احادیث نبویہ اور قرآن کریم سے ظاہر ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن کہ یہ <clears throat> رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا خد الناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وبینات اور یہ واضح طور پر نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے فمن شہید ابن کو مشہر جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور اگر بیمار ہے تو فرمایا کہ فمن کان منکم مری بننا والا سفر کہ جو بیمار ہے یا سفر پر ہے فائد من ایام مخر تو پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے لیے ابتدائے سال سے اور آنے والے سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے تو الحول الى لے قابل کہ ابتدائے سال سے آنے والے سال تک جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے آپ غور فرمائیں کہ جنت سجائی جاتی ہے رمضان کی آمد کے لیے اور یہ اہتمام پورے سال ہوتا رہتا ہے جنت کی تزئین جنت کی سجاوٹ رمضان المبارک کے لیے ہوتی رہتی ہے اور یہ کتنا بڑا عرصہ ہے کتنی طویل مدت ہے کہ پورا سال جنت سجائی جاتی رہتی ہے اہتمام رمضان کے لیے تو پھر آج اگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اگر جو ہے کچھ اہتمام کریں کچھ سجاوٹ اور کچھ تزئین کا اہتمام کریں تو یہ کیوں جو ہے بدعت ہو سکتا ہے کیونکہ رمضان ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سطح ہی میں حاصل ہوا ہے تو ان کے ان کی تشریف آوری کے موقع پر اور ان کی آمد کے موقع پر کیوں کر جو ہے اس کو ناجائز کہا جا سکتا ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ معمول اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بالکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب رمضان کے لیے جنت کو سجایا جائے تو یہ رمضان کے اہتمام کے لیے ہے رمضان کی شرافت اور بزرگی کے لیے ہے تو جن کے صدقے میں رمضان اور قرآن ملا ان کی تشریف آوری کے موقع پر جو ہے سجاوٹ اور تزئین کا اہتمام کرنا کیوں جو ہے وہ ناجائز ہو سکتا ہے اور یہ سنت الہیہ ہے اور اس میں یہ گویا کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم جو ہیں ایسی ایسے امور کے لیے کہ جن کی بزرگی اور جن کا شرف و مج مسلم ہے ان کے لیے اہتمام کرنا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہی نہیں بلکہ پھر کیا ہوتا ہے حبت الریح من تحت العرش حبت الریح من من العرش من ورق الجنت على الحور العین کہ عرش سے ایک ہوا چلتی ہے جنت کے درختوں کے پتوں سے ہوا آتی ہے حور عین پر فیقلن یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بهم اعيننا وتقر اعينهم بنا او كما قال علیہ الصلاه صلاح کہ اے ہمارے پورے عین کے پر جب وہ ہوائیں جنت کے پتوں سے آتی ہیں تو وہ بارگاہ خدا بندی میں یہ عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر کر دے جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہمارے ذریعے سے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کے ذریعے سے تو گویا کہ یہ انتمام رمضان اور یہ حور خواہش کرتی ہیں دعائیں کرتی ہیں ان بندوں کے لیے کہ جو رمضان مبارک کا اہتمام کرتے ہیں رمضان مبارک کا احترام کرتے ہیں یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آپ غور فرمائیں کہ جب یہ مبارک مہینہ جلوہ فگن ہوا اور یہ مہینہ ہم پر ہمارے سامنے آیا تو کس طرح سے آیا اللہ کا مہمان بن کر آیا ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لے کر آیا یہ مہینہ جب سے تشریف لایا آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں کس قدر تبدیلی آ گئی ہمارے شب و روز کے معمولات میں کس طرح کا انقلاب برپا ہو گیا ہم میں سے وہ لوگ کہ جو صرف نماز کی حد تک محدود تھے آج ان کی زبانوں پر اور آج ان کے منہ پر قرآن کریم کے نغمات گونج رہے ہیں گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے پنج وقتہ نمازی صرف پنج وقتہ نماز ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کے نمازوں میں یہ اضافہ ہوا کہ پنج وقتہ کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب بیس رہے اور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور گویا کہ رمضان مبارک کا ہمارے لیے یہاں یہ پیغام ہے کہ اگر تم میری موجودگی میں بیس رکعت اضافی پڑھتے رہے تو میرے تشریف لے جانے کے بعد تم کم از کم جو ہے پنجگانہ نماز کو متر کرنا لیکن جہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں رمضان المبارک کا جمع الوداع آتا ہے اور جس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے بڑے دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ گویا کہ ہم مساجد میں جمع البدا کے موقع پر جب ہماری حاضری ہوتی ہے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم مساجد کو ہی رخصت کرنے آ جاتے ہیں الحمد للہ دیکھیے کہ کیا خلا ہے کیا سما ہے کس جذبے کے ساتھ یہاں ہم اہل ایمان موجود ہیں اور کیا روحانی جو ہے وہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کیا روحانی سزا ہے اور کیا مسرت اور سرور کا عالم ہے کاش کہ یہ جذبہ اور یہ خلوص اور یہ ہمارا عمل پورے سال رہے تو کتنی اچھی بات ہے لیکن بدقسمتی سے جب رمضان المبارک رخصت ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی نمازوں سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم بھی جو ہے مساجد سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم یا تو ہم خود رخصت ہو جاتے ہیں یا ہم جو خود قرآن کریم نماز اور مسجد کو رخصت کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جو بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا اور ہر ہر ایک کے بارے میں بتلائے گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کی قدر کی ہے جنہوں نے اس کا احترام کیا ہے جنہوں نے اس کے تقاضے پورے کیے ہیں اور اس طرح سے اس ان دنوں کو گزارا ہے آپ جانتے ہیں کہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر یہ رمضان اور یہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک یہ سماعت قرآن پاک یہ قرآن یہ طرح سے قرآن کریم بارگاہ خدا بندی میں پیش ہوگا رمضان اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوں گے اور رمضان اپنا احترام کرنے والوں اور اپنے روزے رکھنے والوں قرآن کریم تلاوت کرنے والوں اپنی تلاوت کو سننے والوں کے بارے میں اللہ با اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کر لیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان بارگاہ خدا مندی میں شفاعت کریں گے یقول السیام اے رب انی منا تو اے, اے میرے پروردگار اس روزے دار کو میں نے جو ہے وہ کھانے پینے سے منع کیا منع تو من شہبات بن بالنہار میں نے دن میں اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات کو پورا کرنے سے اس کو روکا فشف سے انہیں پی اے میرے پروردگار اس روزے دار کے حق میں میری شفاعت قبول فرما قرآن عرض کرے گا انی منا تو ہوں النوم باللیل فشفعنی فی کہ اے میرے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا رات کو سونے سے اس کو روکا میری شفاعت اس کے اس کے بارے میں قبول فرما فیوشف عام حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ رمضان اور قرآن کی یہ سفارشیں رمضان اور قرآن کی یہ شفاعت بارگاہ خدا میں مقبول و منظور ہوں گی اور ان لوگوں کو بخش دیا جائے گا کہ جنہوں نے اس ماہ میں اس مہینے میں روزے رکھے تلاوت قرآن پاک کی اور قرآن قرآن کریم اور رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کیا آپ دیکھیں کہ اس ماہ میں ہمارے معمولات میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے ہم کھانا نہیں کھاتے پانی رکھا ہوتا ہے طبیعت چاہتی ہے کہ پانی پیا جائے لیکن ہم نہیں پیتے اور یہی جان کر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں گویا کہ ہم نے روزے کا یہ ادب کیا روزے کا یہ تقاضا پورا کیا کہ ہم نے ان اشیاء کو ان چیزوں کو کہ جو ہمارے لیے حلال تھی ہم نے ان کو ترک کر دیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا اس میں ہمارے لیے درد ہے اور روزوں کا ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ اے روزے داروں اور اے اہل ایمان جب تم میری موجودگی میں اکلے حلال سے باز رہے حلال کھانا تم نے ترک کر دیا حلال پینا تم نے چھوڑ دیا تو یہ خوب یاد رکھو کہ جب ہم رخصت ہو جائیں جب یہ ماہ سیام تم سے رخصت ہو جائے تو اپنے پیٹ کو اس ماہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں حرام کمائی سے بچانا عقل حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے پیٹ کو ناجائز اشیاء کے استعمال سے باز رکھنا ہمارے لیے رمضان کا اس میں یہ درس ہے اور یہ پیغام ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ وہ گوشت کہ جو حرام کمائی سے پیدا ہوا ہو لا يدخل الجنت لحم من او کما قال علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت جو پیدا ہوا جس کی نشو و نما حرام کمائی سے ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حرام کمائی کا عبادات پر اثر واقع ہوتا ہے قلب پر اثر واقع ہوتا ہے روح پر اس کا اثر واقع ہوتا ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے فرمایا قال من اشترى ثوبا بعشرۃ دراہم وفيه درہم حرام لا لم يقبل الله تعالی له الصلاۃ کہ جس نے ایک کپڑا خریدا دس دن ہم کا اور اس ان دس ہموں میں ایک دن ہم کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا مادام علیہ جب تک وہ وہ ناجائز ناجائز کمائی کا حاصل کیا ہوا کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو جائز اور ناجائز کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں جب وہ پھر کسی مرض میں اور کسی بیماری میں اور کسی مصیبت میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو وہ جناب بارگاہ خدا مندی میں گر گراتے ہیں یا رب یا رب وہ مقام ہو حرام وہ مشرب ہو حرام وہ بل حرام تجاو نظارے کہ ان کا کھانا حرام ان کا پینا حرام ان ان کا لباس حرام ان انہوں نے جو غذا کھائی وہ حرام پھر کہاں سے دعا قبول کی جائے تو آپ دیکھیں کہ حرام کمائی کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کا اثر کہاں کہاں مرتب ہوتا ہے کہاں کہاں جو ہے اس کا اثر جاتا ہے عبادات مقبول نہیں ہوتی نیکیاں مقبول نہیں ہوتی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اس لیے ہم پر یہ لازم ہے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے ذرائع سے اجتناب کریں ایسے ذرائع سے اور ایسے وسائل سے دور رہیں کہ جہاں جو ہے وہ حرام پایا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ جہاں اجتبا بھی ہو جہاں شبہ بھی ہو کہ یہ ذریعہ جائز ہے کہ ناجائز ہے ایسے مقام اور ایسے محل اور ایسے ذریعے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں جو ہے صبح بھی ہوتا ہو حرام کا اور ناجائز بلکہ کھانے پینے میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کراہت کا بھی شائبہ ہوتا ہو تو ہم کھانے پینے میں اس ذریعے سے اور اس محل سے بچیں گے کیونکہ اس کا اثر روح و جسم اور عبادات و طاعت اور بندگی پر مرتب ہوتا ہے یہ قرآن جس کی تلاوت شب و روز ہو رہی ہے اس کے خیر اس کی خیر و برکت اور اس کے فوائد اللہ اکبر احادیث کی روشنی میں دیکھیے آج ہم کس قدر غفلت میں مبتلا ہیں کس قدر ہم غافل ہیں یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ کل قیامت میں صاحب قرآن کے لیے کیسا اعزاز بخشے گا فرمایا گیا حدیث میں یقال صاحب القرآن اقرا ورثقی كما كنت ترسل في الدنيا فإن منزلك عند آخر, عند آخر آية تقرأها او كما قال عليه الصلاة والتسليم کہ وہ وہ صاحبان قرآن کہ جو قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہے اس پر عمل کرتے رہے ان سے کل قیامت کے دن جو ہے یہ کہا جائے گا کہ اے قرآن کے پڑھنے والے تو اس نورانی سواری پر سوار ہو جا اور تو اس کی تلاوت کر جس طرح سے کہ تو دنیا میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جنت میں تیری منزل اس قرآن کریم کی آخری آیت کے پاس ہوگی اور اس طرح سے گویا کے قرآن کریم کے پڑھنے والے کے حصے میں جنت کا کتنا وسیع رقبہ جو ہے وہ آئے گا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تیس سپارے جب صاحب قرآن حافظ قرآن عامل قرآن اس کی تلاوت کرے گا الف سور فاتحہ سے شروع کرے گا اور سورت الناس پر جب ختم کرے گا تو کتنا بڑا وسیع اور عریض رقبہ جو ہے اس صاحب قرآن کے حصے میں آئے گا جنگل اور یہی نہیں یہ تو صاحب قرآن کے لیے ہو گیا وہ سعادت مند لوگ وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا آج ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں یہ وقت ہے کہ اگر آج ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا تو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کریم ہم پڑھیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں اگر آج مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں یاد کرتا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ جناب ڈیفینس میں یا گلشن اقبال میں ایک ہزار گز کا پلاٹ اس کو دیا جائے گا کہ جو شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا ہمارے دارالعلوموں میں ہمارے مدرسوں میں جگہ نہیں رہے گی اس قدر جو ہے جناب داخلے شروع ہو جائیں گے حفظ قرآن کے لیے یہ کیوں اس اس دنیا میں اس کائنات میں اس دنیا میں کہ جو کہ پانی ہے ایک ہزار گز کا خطہ ایک ہزار گز کا رقبہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر یہ جوش و خروش پیدا ہو جائے گا لیکن آپ غور فرمائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو وہ احساس عطا ہونے کا جو ہے فرمایا ہے وہ خوشخبری وہ بشارت دی ہے کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اور جو اس دنیاوی اور فانی چیزوں سے بہت بہتر اور بہت اعلیٰ باقی رہنے والی چیز ہے اس اعزاز سے بڑھ کر تو کوئی اعزاز ہی ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور میں یہ عرض کروں کہ یہاں تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ اعلان کیے جانے کے بعد ایک ہزار گز کا پلاٹ کا اعلان کیے جانے کے بعد پھر اس میں کوئی ترمیم ہو جائے اور تبدیلی ہو جائے ملے یا نہ ملے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کو کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے ان کے لیے اور ان کے سرپرستوں کے لیے کس اعزاز کا اعلان فرمایا کس اعزاز کی بشارت دی حضرت سیدنا معاذ سے جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرمایا کہ والدہ یوم القیامت احسن من دو الشمس تی بیوت دنیا لو كانت فیکم فما ذنکم باللذی عمل بہذا کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اس کے ساتھ اس کے والدین بھی ہوں گے سب سے پہلے والدین کے سروں پر وہ نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں بڑھ کر ہوگی وہ سورج کی روشنی کہ جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے اور پھر وہ سورج اگر تمہارے گھروں میں آ جائے تو پھر اس کی روشنی کتنی ہے کتنی ہوگی فرمایا کہ حافظ قرآن کے عامل قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی تو پھر والدین کے سروں پر جس تاج کو رکھا جائے گا اس کی روشنی جو ہے سورج کی روشنی سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ ہوگی تو جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کا اس کے اعزاز کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کوئی لیکن آج ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ جناب سب سے پہلے جہاں جو ہے بچہ سمجھدار ہوتا ہے ہم جناب اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اسکولوں میں اور کون سے اسکولوں میں جو انگلش میڈیم ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور جہاں جو ہے ابتدائی جو ہے وہ جو جن کل کلموں سے ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں کیٹ بیٹی بلا اور بلی اور کتے یہ سب جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہی اولاد ہماری پروان چڑھتی ہے اور اپنے والدین کا اپنے بڑوں کا جب احترام نہیں کرتی اور ان کی اطاعت نہیں کرتی تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنی اولاد سے ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ جناب بچہ جو ہے بیٹا جو ہے بیٹی ہمارا احترام نہیں کرتی ہماری اطاعت نہیں کرتی ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی پھر ہم اس طرح سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں یہ شکایت خود سے کرنی چاہیے یہ اس اولاد کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے حقوق پورے نہیں کیے اولاد کے حقوق میں سے ہم پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ جناب ہم ان کی اچھی تربیت کریں اور اچھی تربیت کہاں سے ملے گی اچھی تربیت کا تصور کہاں ملتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہی قرآن ہے کہ جو ان کو یہ تصور فراہم کرتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اپنی بندگی کے بعد جو حکم دیا وہ کیا وابد اللہ ولا تشرکو بھی شعیم وبل والدین احسان کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک مت کرو

اولاد کی اس طرح سے تربیت کرنا چاہیے قرآن کریم نے ہمارے سامنے یہ تصور یہ فراہم کر دیا کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت کرو قرآن کریم جب وہ پڑھے گی قرآن کریم پڑھانے والا جب اس کو یہ بتلائے گا اور آگے جب وہ پڑھے گا تو اس کو یہ پتا چلے گا ہاں بچپنے میں میں نے قرآن کریم جب پڑھا تو اس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس کا مطلب یہ ہے اس کا اس کا تقاضا یہ ہے اس کا ہم سے مطالبہ یہ ہے تو ظاہر ہے پھر ایسے ماحول میں اور ایسے علم کی روشنی میں پروان چڑھنے والی اولاد جو ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جناب وہ اپنے والدین کے ساتھ اکڑ کر پیش آئے اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ جناب بےحودگی کا مظاہرہ کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن ہم اس سے غافل ہیں ہم نے جو ہے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے دنیاوی علوم کے لیے ہم اس قدر تگ و دوڑ کرتے ہیں کہ جناب اس کے لیے بے درخت سرمایہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے ہر ایک جو ہے پوچھا رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب صبح سویرے اٹھایا جاتا ہے اس کے لیے گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کیا جو ہے اس کے لیے جو ہے کوششیں نہیں کی جاتی ہیں لیکن جب قرآن کے اس دین کی بات آتی ہے تو پھر یہاں ہم جو ہیں جناب سست ہو جاتے ہیں یا ہم جو ہیں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر اول تو جناب دار العلوم ایسے ادارے کہ جہاں قرآن کریم کی تعلیم جس طرح سے دی جانی چاہیے جس طرح سے قرآن کریم کی تعلیم دلوانی چاہیے وہاں اس اس قسم کا جب اہتمام ہوتا ہے تو وہاں رخ نہیں کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے گھر بیٹھے پڑے دنیاوی علوم کے لیے تو اگر کراچی کے دوسرے کنارے پر جانا پڑے تو جائیں گے لیکن قریب ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے اداروں میں اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے طرح طرح کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ تراشنے لگیں گے اور اس کے لیے جناب جیسا ملا سستا کم سے کم جو ہے جناب مشاہدہ لینے والا ہو اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں بھلے جو ہے وہ تین کو تین پڑھائے تین کو چھ پڑھائے کاف کو کاف پڑھائے ہا کو ہاں جو ہے وہ ہا پڑھائے ہاں، زال کو زا پڑھائے زا کو جو ہے وہ زال پڑھا دے اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی اس طرح کی اس طرح کا ہمیں اہتمام کر لیتے ہیں اس طرح کا ہم جو ہے بچوں کو جو ہے پرانے کریم پڑھانے کے لیے جو ہے مقرر کر لیا کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یعنی اس کلام کے ساتھ اس کتاب عظیم کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے اور پڑھ بھی لیا تو پھر بس اسی پڑھنے کی حد تک پھر جو ہے اس کے اس وہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے قرآن کریم کا ہم سے کیا تقاضا ہے اس کے جاننے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے بس گھر میں لا کر قرآن کریم رکھ لیا دکانوں میں سجا کر رکھ لیا دفتروں میں سجا کر رکھ لیا یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ جیسا کہ جو ہے جناب کوئی بیمار حکیم کے پاس جائے اور جناب اس سے نسخہ لے آئے اور جناب اس نسخے کو لا کر قیمتی اور ریشمی جو ہے جناب کپڑے کی تھیلی بنا کر اس میں رکھ دے اور اس پر جناب عطر وغیرہ لگا کر اس پر جو ہے گلاب کے پھول ڈال کر ایک جو ہے جناب تاک میں الماری میں رکھ دے اور اس کے بعد جا کر پھر جو ہے حکیم صاحب سے شکایت کرے کہ حکیم صاحب آپ نے کیسا نسخہ دے دیا کہ جناب میرا مرض تو دور ہوا ہی نہیں پرانے کریم کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو گھروں کی گھروں میں سجا کر رکھ لیا ہے صرف برکت کے لیے اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی برکات اللہ اکبر ہم اور آپ کیا جو ہے وہ سمجھیں قرآن کریم کی برکتیں حق ہیں قرآن کریم کے فوائد روحانی اور جسمانی حق ہیں لیکن ہم نے صرف اور صرف قرآن کریم کو اس حد تک سمجھ لیا ہے کہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ثواب کے لیے جو ہے وہ پڑھ لیا جائے اور اللہ پڑھنے کے لیے ہمارا کیا معاملہ ہے کہ وہ جناب آئیں مسجد میں اور جناب صاحب قرآن کریم پڑھوا دیجیے اعلان کر دیجیے بچے بھیج دیجیے گویا کے ایسے موقع پر جناب مسجد اور دارالعلوم کے بچے یہ یاد آتے ہیں اور جہاں جو ہے جناب دوسری تقریبات کا موقع ہوتا ہے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے یہ لوگ یاد نہیں آتے ہیں یعنی ہم بخشوانے کے لیے تو جناب یہ سمجھتے ہیں وہاں جو ہے پھر کوئی ایسے موقع پر اتنے بھی قلعہ ماشاء اللہ اتنے بھی عزیز و قارف اور اتنے بھی دوست و احباب جمع نہیں ہو پاتے ہیں کہ جس میں کم از کم ایک پرانے کریم کا ختم ہو جائے سوئم کے موقع پر چالیسویں کے موقع پر سالانہ فاتحہ کے موقع پر ہمارے ہاں اتنے عزیز و اقارب اور دوست احباب جمع نہیں ہو پاتے ہیں اور ویسے دوسرے مواقع پر تو جناب دوست عزیز و اقارب کا عزیز و اقارب کے رشتے دار ان کے دوست دوستوں کے دوست یہ سب مجمع ہو جاتے ہیں سب یاد آ جاتے ہیں تو ہم نے قرآن کریم کو یہاں تک سمجھ لیا کہ جناب چلو کیسا بھی ہوا قرآن کریم پڑھوا لیے چلو بخشش ہو جائے گی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اگرچہ بالکل حق ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اتنا تو سمجھتے ہیں لیکن قرآن کریم کا یہی حق نہیں ہے قرآن کریم کا یہی ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا تقاضا اس سے بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں ہم سے یہ کیا مطالبہ کرتا ہے حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا جائز و ناجائز کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ فرق کرنا اور اس کے علاوہ حقوق العباد ہیں ان سب کو پورا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو بجا لانا قرآن کریم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے یہ رمضان مبارک جس میں ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب یہ رمضان مبارک جب ہم سے رخصت ہو جائے تو ہم جو ہیں ہم قرآن کریم کو بند کر کر دستان میں نہ رکھ دیں بلکہ ہم اسی پابندی کے ساتھ بارگاہ خدا مندی میں حاضر ہوتے رہیں حاضری دیتے رہیں اور اسی طرح سے جس دل جمعی کے ساتھ اور جس جذبے اور جس لگن کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ ہم نے پنج وقتہ نمازیں ادا کی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ہم نے پارا سنا ہے پڑھا ہے کم از کم اس ماہ کے رخصت ہو جانے کے بعد ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور نہیں تو کم از کم جو ہے دو رکو ایک رکو کچھ نہ کچھ جو ہے قرآن کریم کا جو ہے وہ تلاوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں اس سے ہم جو ہے وہ بالکل اس سلسلے کو موقوف نہ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین